بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے so that I could build میں ڈسکس کرنا شروع کیا تو ایٹیچیوڈ سے کیا مطلب ہوتا ہے بتانے کو کہا جاتا ہے یہ سیچویشن وہ ہوتی ہیں جب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ ایک سرٹن آدمی کے بارے میں کس طرح سے سوچتے ہیں یا ایک سرٹن ٹی وی ایکٹر یا ایکٹریس کے بارے میں کس طرح سے سوچتے ہیں یا ایک سرٹن پروڈکٹ کے بارے میں کس طرح سے سوچتے ہیں سو ان آل آف پر اسٹوڈینٹس میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایز یگسٹرس آپ جس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں ان کو آپ کس طرح سے پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں کس طرح سے نئے فیشنز آتے ہیں اور آپ ان کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایونچولی آپ کی چوائسیز بن جاتی ہیں آپ کچھ قسم کے کپڑوں کو پسند کرتے ہیں اور کچھ دوسری قسم کے کپڑوں کو ناپسند کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم ایک ہائپوتھیٹیکل یگسٹر کو لیں who is between the ages of eighteen to twenty four years so let's concentrate کہ وہ کس طرح سے اپنی ڈریسنگ کرتا ہے کیا وہ کیجول ویئر میں مختلف قسم کے جینس پہنتا ہے یا کاٹن سلیکس پہنتا ہے یا پھر اس نے جب بزنس اٹائر کرنا ہو تو وہ پینٹس اور جیکٹس پہنتا ہے اور ٹائز پہنتا ہے اور یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ینگسٹر خاص قسم کے کپڑوں کو کیوں پسند کرنا شروع ہو گیا ہے یا کیوں ناپسند کرنا شروع ہو گیا ہے یہاں پر اسٹوڈینٹس میں نے آپ کو کی ڈیفینیشن کے بارے میں کچھ اس طرح سے بتایا تھا ایٹیچیوڈ is a learned disposition to behave in consistently favourable or unfavourable way with respect to an object اور یہاں پر جب ہم نے اس ڈیفینیشن کا اینالیس کیا تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایٹیچیوڈ ایک لرن ڈسپوزیشن ہوتی ہے ہم ایٹیچیوڈ کو کسی نہ کسی طرح سے سیکھتے ہیں through our experience with the environment یا پھر ہماری انوائرمنٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں یا پھر میڈیا ہمیں کانسٹینٹلی مختلف قسم کے ایٹیچیوڈس کے بارے میں سکھا رہا ہوتا ہے ایک اور چیز جو ہم نے ایٹیچیوڈس کے بارے میں ڈسکس کی اس ڈیفینیشن کے ریفرنس سے وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ ایٹیچیوڈس ہمیشہ کنسسٹینٹ ہوتے ہیں ایٹیچیوڈ جب ایک دفعہ بنتے ہیں تو پھر بڑی مشکل سے ختم ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب قطن یہ نہیں ہے کہ ایٹیچیوڈ چینج نہیں ہو سکتے دراصل ایٹیچیوڈ چینج ہو سکتے ہیں اسی وجہ سے مارکیٹئرس کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے and that is also why consumer psychology consumer behaviour and the domains of marketing are so full of interesting and exciting work so students جب ہم نے ایٹیچیوڈ کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کیا تو یہاں سے ہماری ڈسکشن کا رخ چلا گیا اس طرف جہاں پر ہم نے ایٹیچیوڈس کے سیکھنے کے بارے میں ڈسکس کرنا شروع کیا our question was how attitudes are learned اور یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ ایٹیچیوڈس جب لرن ہوتے ہیں کسی آبجیکٹ کے بارے میں تو سب سے پہلے ہمارا اس آبجیکٹ کے بارے میں ایک زیرو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے یہاں پر ہم نے ایگزامپل ڈسکس کی ایک ایسے شخص کی جو آپ کو نظر آتا ہے سڑک پر اور آپ کا دوست آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ان صاحب کے بارے میں کس طرح سے سوچتے ہیں اور سڈنلی یو ریئلائز کہ آپ نے ان صاحب کو پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ روز اس سڑک پہ سے گزرتے ہوں لیکن آپ نے کبھی ان کی طرف توجہ نہیں کی so you had a zero ایٹیچیوڈ so fellow so you you to have good look at that gentleman and just think about it how do you feel about that person اور جب آپ اس شخص کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ایونچولی آپ کے اندر کچھ ایٹیچیوڈ بننا شروع ہو جاتا ہے سو آپ کی کوگنیشن کے اندر ایک چھوٹا سا سفر شروع ہوتا ہے جہاں پر آپ ایک شخص کے بارے میں کوئی بھی ایٹیچیوڈ نہیں رکھتے اور وہاں سے آپ ایک ایسی ڈومین کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں جہاں پر آپ اسی شخص کے بارے میں یا تو پازیٹیو یا پھر نیگیٹو ایٹیچیوڈس رکھنا شروع کر دیتے ہیں ایٹیچیوڈس کے بے شمار شیڈس ہوتے ہیں اور بے شمار قسمیں ہوتی ہیں اور مارکیٹئرس اور کنزیومر سائیکالوجسٹ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے ایٹیچیوڈس کو بہتر سے بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کر سکیں اسٹوڈینٹس جب ہم نے بات کی کنزیومر سائیکالوجی کے ریفرنس سے تو یہاں پر ایٹیچیوڈس کو انڈرسٹینڈ کرنا مارکیٹرس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے ایٹیچیوڈس کے حساب سے اپنی پروڈکٹ کے امیجز کو ڈیزائن کر سکیں اور اپنی ایڈورٹائزنگ کیمپینس کو اسی طرح سے پیچن کر سکیں لوگوں کے مائنڈ کے اندر جس طرح سے ان کے ایٹیچیوڈس ہیں تاکہ پروڈکٹس کا اور لوگوں کے ایٹیچیوڈس کا آپس میں کوئی لاجیکل ریلیشن شپ بن جائے اور لوگ پروڈکٹس کو اپنے پریویلنگ کے پرسپیکٹو میں کچھ اس طرح سے دیکھنا شروع کر دیں کہ نئی پروڈکٹس جو ہیں وہ ان کے ایگزٹنگ کے حساب سے ان کی کوگنیشن کے اندر بہتر طریقے سے فٹ ہو سکیں یہاں پر اسٹوڈینٹس ہم نے بات کی کہ کنزیومر جو ہیں وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کسی فیوریبل برانڈ کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے میں جی ہاں آپ نے کبھی غور کیا کہ اگر آپ کو ایک برانڈ کی پروڈکٹ پسند ہے تو اس برانڈ کے اندر جب کوئی ایک اور پروڈکٹ انٹروڈیوس کر دی جاتی ہے تو آہستہ آہستہ آپ کو وہ بھی پروڈکٹ پسند آنا شروع ہو جاتی ہے دراصل اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جب ایک برانڈ کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو زیادہ دیر تک استعمال کرتے رہتے ہیں تو اس برانڈ کے یوزیج کی وجہ سے آپ کو اس کے فیچرز کا بہتر طریقے سے پتہ چل جاتا ہے اور آپ اس پروڈکٹ کو ایک دفعہ آزما لیتے ہیں اور بار بار آزمانے کے بعد اس پروڈکٹ کے اوپر آپ کا ٹرسٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جب آپ کا اعتماد بڑھ جاتا ہے اس پروڈکٹ کے بارے میں تو آپ اس پروڈکٹ کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک برانڈ بہت زیادہ پاپولر ہو جاتا ہے اور آپ کا ٹرسٹ اس برانڈ کے اوپر بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس برانڈ کے نیم کے انڈر جب کمپنیز انٹروڈیوس کرواتی ہیں کوئی اور پروڈکٹس تو آپ ایٹ لیسٹ کیوریس ضرور ہوتے ہیں ان پروڈکٹس کے بارے میں جاننے کے لیے آپ ان پروڈکٹس کی طرف اپنی توجہ ضرور کرتے ہیں اور یہاں پر مارکیٹرس کے ضرور کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ ایسی مارکیٹنگ اسٹریٹجی ڈیزائن کریں کہ آپ کی جو وہ انیشیل فیوریبل اٹینشن ہے اس کو کسی طرح سے ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے اندر کنورٹ کر سکیں اسٹوڈینٹس یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا ریفرنس دیتا چلوں کہ جب ہم نے پرسپشن کی بات کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انفارمیشن جب ہم پرسیو کرتے ہیں تو جو بھی چھوٹا سا چنک آف انفارمیشن ہم کسی بھی اپنے حص کے ذریعے اسمولیٹ کرتے ہیں اور اپنے مینٹل اسٹور کے اندر بھیجتے ہیں تو اس انفارمیشن کے ساتھ ایک سرٹن فیلنگ یا سینٹیمنٹ اٹیچ ہو جاتی ہے we evaluate all of the information that comes to our mind جب ہم کسی برانڈ کے ساتھ پازیٹیولی ایسوسیٹ ہوتے ہیں تو اس برانڈ کے بارے میں ہمارا آلریڈی ایک پازیٹیو آئیڈیا ہوتا ہے اور اس برانڈ کے نیم کے اندر جب ایک نئی پروڈکٹ آتی ہے تو ہمارا انیشیل امپریشن جو اس نئی پروڈکٹ کے بارے میں ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم اس کو بہتر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں so our first impression about the product that is launch under the brand name upon which we trust is always a good impression and you know very well کہ first impressions are the last impressions اور فرسٹ امپریشن ہمارے لیے امپورٹنٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو پہلی دفعہ دیکھتے ہیں اور اگر ہمارے ذہن میں اس کو کچھ اس طرح سے ایویلیویٹ کیا جائے کہ ہمیں وہ چیز پسند آ جاتی ہے تو ہم اس چیز کے اوپر توجہ دینی شروع کر دیتے ہیں اور اس چیز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں so the story is very similar in this case جب ہم کسی برانڈ کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں پازیٹیولی تو اس برانڈ کے اندر جب نئی پروڈکٹس آتی ہیں تو ان کے ساتھ بھی ہم پازیٹیولی ایسوسیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس فینومینا کو ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں with reference to classical conditioning principles students میں نے آپ کو بتایا کہ کنزیومرز بعض اوقات اپنے ایٹیچیوڈس بناتے ہیں through different kind of experiments بعض اوقات you just happen to be in retail store you go through different kind of products and just out of curiosity you happen to be purchasing certain brand of product جو آپ نے پہلے کبھی استعمال نہیں کیا ہوتا جب آپ نے اس برانڈ کو پہلے استعمال کبھی نہیں کیا ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تجرباتی طور پر اس برانڈ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں دراصل ہوتا یہ ہے کہ جب ایک نئے برانڈ کو آپ دیکھتے ہیں اور اس کی پیکیجنگ کو آپ دیکھتے ہیں یا پھر اس پیکیجنگ کو جب آپ اپنے مائنڈ کے اندر اس انفارمیشن کو پروسیس کرتے ہیں تو وہاں پر آلریڈی کسی ایڈورٹیزمنٹ کے تھرو اس برانڈ کے بارے میں کچھ انفارمیشن پڑی ہوتی ہے تو آپ وہ ساری انفارمیشن کو پروسیس کرتے ہیں and suddenly your mind makes up decision that let's do an experiment so بعض اوقات کنزیومر جو ہیں وہ ایز این ایکسپیریمنٹ کچھ پروڈکٹس کو خریدتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہیں اور اس طرح سے وہ اپنے ایٹیچیوڈ اس پروڈکٹ یا اس برانڈ نیم کے بارے میں بنانا شروع کر دیتے ہیں اسٹوڈینٹس یہاں پر انفارمیشن کا کردار بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے مثال کے طور پر اگر آپ کسی شخص کو کچھ دیر کے لیے ملتے ہیں اور اس شخص کا آپ کے اوپر ایک پازیٹیو امپریشن ہے تو آپ کا ایٹیچیوڈ اس کے بارے میں کچھ پازیٹیو بننا شروع ہو جاتا ہے لیکن جو جو آپ کو اس شخص کے بارے میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ملنا شروع ہوتی ہے آپ کا ایٹیچیوڈ اس شخص کے بارے میں ہو سکتا ہے پازیٹیو سے نیگیٹو کی طرف جانا شروع ہو جائے یا پھر اگر پازیٹیو ہی ہے تو اس کے اندر کچھ فائن شیڈس آنا شروع ہو جائے may be in your first meeting you might come up this gentleman happens to be very friendly and in your subsequent meeting information about that person and based upon that information you may see that gentleman is not only friendly person but he is also very intelligent he is also very brilliant and he is extremely logical so جب آپ اپنا ایک انیشیل ایٹیچیوڈ کسی چیز کے بارے میں بناتے ہیں تو گریجولی جب زیادہ انفارمیشن آپ کے پاس آتی ہے تو آپ اس انفارمیشن کے حساب سے اپنے ایٹیچیوڈ کو اپڈیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں بالکل اسی طرح سے جب ہم پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں تو جب پروڈکٹس کے بارے میں ہمارے پاس زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے تو ہم اپنے ایٹیچیوڈس ان پروڈکٹس کے بارے میں زیادہ بہتر طریقے سے بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پر ضروری نہیں کہ ہم زیادہ انفارمیشن کی بیس پر کسی پروڈکٹ کے بارے میں پازیٹیو آئیڈیا ہی بنائے ہو سکتا ہے کہ بار بارہا استعمال کرنے کے بعد اس پروڈکٹ کے بارے میں آہستہ آہستہ ہمارا ایٹیچیوڈ نیگیٹو ہوتا جائے سو مور انفارمیشن گارنٹیز ون تھنگ دیٹ یور ایٹیچیوڈ ول بی شیپڈ اپ اٹ ڈز ناٹ گارنٹی دیٹ ویدر دیٹ ایٹیچیوڈ وڈ بی پازیٹیو اور دیٹ ایٹیچیوڈ وڈ بی نیگیٹو سو مور انفارمیشن از آلویز اے بیٹر وے ٹو انڈرسٹینڈ اباؤٹ تھنگس اینڈ پروڈکٹس ان اے بیٹر وے اور زیادہ انفارمیشن آپ کو اپنے ایٹیچیوڈس بنانے میں زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے اسٹوڈینٹس جب لوگ اپنے ایٹیچیوڈس بناتے ہیں پروڈکٹس کے بارے میں تو یہاں پر ان کے اوپر کون سی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں کون سے ایسے فیکٹرس ہیں جو ان کے ذہن پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں جس کی بنا پر وہ پازیٹیو یا نیگیٹو ایٹیٹیوڈس بنا رہے ہوتے ہیں یوزلی کنزیومرز جب اپنے ایٹیچیوڈس بنا رہے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر تین طرح کی انفلوئنس بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں what are those three influences number one is personal experience آپ کا کسی پروڈکٹ کے ساتھ پرسنل ایکسپیرئنس کیسا رہا اگر آپ اس پروڈکٹ کو استعمال کرنے کے دوران اس پروڈکٹ سے خوش رہے ہیں اس پروڈکٹ کے فیچر سے آپ سیٹسفائی ہوئے ہیں اور اس پروڈکٹ نے آپ کی نیڈ کو فلفل کیا ہے تو آپ کا اس پروڈکٹ کے بارے میں ڈیفینیٹلی ایٹیچیوڈ بہتر بننا شروع ہو جائے گا اگر آپ کا ایکسپیرینس اس پروڈکٹ کے ساتھ اتنا اچھا نہیں رہا تو نیچرلی آپ اس پروڈکٹ کے بارے میں ایک نیگیٹو ایٹیچیوڈ بنائیں گے this is a very natural and easy to understand behaviour pattern so students جب بھی ہم پروڈکٹس کے بارے میں ایٹیچیوڈ بنانے کی بات کرتے ہیں تو ہمارا پرسنل ایکسپیرینس اس پروڈکٹ کے ساتھ کیسا رہا ہے یہ بہت امپارٹینٹ بات ہوتی ہے the second important source of influence upon shaping up our ایٹیچیوڈ is influence of family and friends ہم جب بھی پروڈکٹس خریدتے ہیں ہم ان پروڈکٹس کو ایویلیویٹ کرواتے ہیں اپنے فیملی ممبر سے یا اپنے دوستوں سے مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک نیا سویٹر خریدا ہے تو آپ چاہیں گے کہ آپ کے دوست آپ کو اس سویٹر کی وجہ سے اپریشیٹ کریں یا آپ کی اس پسند کو اپریشیٹ کریں لیکن خدا نخواستہ اگر آپ وہ سویٹر پہن کے اپنے دوستوں میں جاتے ہیں اور وہ اس کو اتنا اپریشیٹ نہیں کرتے بلکہ آن دا کانٹری وہ آ, اس کے اندر مختلف قسم کی خامیاں نکالنی شروع کر دیتے ہیں اور دے مائٹ کم اپ سے یا اس کا رنگ اتنا اچھا نہیں ہے یا اس کی فٹنگ آپ کے لیے اتنی اچھی نہیں ہے اور یا پھر یہ ڈیزائن جو ہے یہ بہت بوڑھے لوگوں کا ڈیزائن ہے تو آپ کا اس سویٹر کے بارے میں ایٹیچیوڈ ایک دم سے چینج ہو جائے گا اور فوراً آپ اس کے بارے میں ایک نیگیٹو طریقے سے پرسیو کرنا شروع کر دیں گے لیکن سپوز آپ کوئی الیکٹرانک اکوپمنٹ خرید کر لے کے آتے ہیں گھر پر اور آپ اپنے بہن بھائیوں کو دکھاتے ہیں وہ الیکٹرانک اکوپمنٹ الیکٹرانک اکوپمنٹ آپ کو اس الیکٹرانک اکوپمنٹ سے تھوڑا سا پیار ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ اس کو زیادہ پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں اور چانسز ہیں کہ اگر آپ کو وہ الیکٹرانک اکوپمنٹ بہت پسند آ گیا ہے تو آپ اس برانڈ کے ساتھ ایسوسیٹ کر جائیں گے جب اس برانڈ کے انڈر مختلف قسم کی پروڈکٹس آئیں گی تو آپ ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے and in the future there is a huge possibility کہ آپ اس برانڈ کے انڈر جو مختلف قسم کی پروڈکٹس آ رہی ہیں ان میں سے چند مزید پروڈکٹس کو خریدیں گے اسٹوڈینٹس یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہوتی ہے جو چیز لوگوں کے کنزیومرس کے پازیٹیو یا نیگیٹو ایٹیچیوڈ بنانے میں that is the success or failure of direct marketing yes of course marketers are always trying to impact the ایٹیچیوڈ آف دیئر ٹارگیٹ کنزیومرس اور وہ اس کے لیے اپنی ایڈورٹیزمنٹ اسٹریٹجی کو اپنے ایڈورٹیزمنٹس کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کرتے ہیں یا پیکج کرتے ہیں کہ ان کے ٹارگیٹ کنزیومرس ان کو پسند کریں سو ڈائریکٹ مارکیٹنگ جو ہے اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ کنزیومرس کے ایٹیچیوڈ کو کچھ اس طرح سے امپیکٹ کیا جائے کہ وہ ان کی پروڈکٹ کے بارے میں ایک پازیٹیو امپریشن رکھیں اور ان کی پروڈکٹ کے بارے میں پازیٹیولی سوچیں this is the ultimate objective of marketing students آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایٹیچیوڈ چینج کی اسٹریٹجیز کیا کیا ہوتی ہیں all the marketers are trying to impact the ایٹیچیوڈ of their target consumers and while doing so they have certain number of strategies available to them those include number one changing the basic motivational function جی ہاں موٹیویشن ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ نے کبھی دیکھا کہ جب آپ کچھ کسی چیز کو بہت خریدنا چاہتے ہیں یا کوئی چیز آپ کو بہت زیادہ پسند آ جاتی ہے تو آپ کے آپ کی باڈی کے اندر آپ کے مائنڈ کے اندر ایک ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے and that restlessness is actually directing your behaviour towards purchasing ہے you work hard or you go ask your dad for more money in order for yourself to be able to purchase that particular product so motivation کو انڈرسٹینڈ کرنا مارکیٹرس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے لیکن اگر آپ موٹیویشن کو چینج کر دیں مثال کے طور پر اگر آپ کسی ایک پروڈکٹ کے بارے کو خریدنے کے بارے میں موٹیویٹیڈ ہیں تو اسی تناظر میں اگر اسی پروڈکٹ کیٹیگری میں کوئی اور برانڈ ہے جس کی ایڈورٹائزنگ بہت زیادہ سکسیزفل ہے اور اس نے آپ کو امپیکٹ کیا ہے تو آپ کا موٹیویشن جو ہے وہ ایک پروڈکٹ سے دوسری پروڈکٹ کی طرف شفٹ ہونا شروع ہو جائے گا سو مارکیٹئرس عموماً یہ کوشش کرتے ہیں کہ بیسک موٹیویشنل فیکٹرس کو کسی طرح سے چینج کیا جائے The second important factor is associating the product with admired group or events. جی ہاں آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ کرکٹ میچز کے اندر یا پھر ڈفرنٹ اسپورٹس کے جو ایونٹس ہوتے ہیں ان کے اندر یا پھر کوئی بھی اس قسم کا event like musical program or concert you always come across so many different kind of advertisements جو مختلف پروڈکٹس کو ایڈورٹائز کر رہے ہوتے ہیں دراصل مارکیٹرس ان پروڈکٹس کے ساتھ ان ایونٹس کے ساتھ جب ایسوسیٹ کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں بیسک موٹیویشن یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹ کو کسی پازیٹیو ایونٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کر سکیں مثال کے طور پر اگر آپ کسی کانسرٹ پہ جاتے ہیں and over there you come across a lot of youth اور they are interacting with each other and they are enjoying the music that is being played And simultaneously, you come across a gentleman who is making free distribution of a certain brand of carbonated soft drink. There is a possibility کہ آپ اس carbonated soft drink کے ساتھ پازیٹیولی ایسوسیٹ کرنا شروع کر دیں گے اسٹوڈینٹس جو تیسرا امپورٹینٹ اسٹریٹجی مارکیٹرس کے پاس ہوتی ہے that is resolving to conflicting attitudes جی ہاں بعض اوقات دو طرح کے کانفلکٹنگ ایٹیچیوڈس ہوتے ہیں ہمارے پاس کسی بھی ایک پروڈکٹ کے لیے this is more like a love hate relationship ہم ایک پروڈکٹ کے اندر کسی ایک چیز کو پسند کرتے ہیں تو کسی دوسری چیز کو ناپسند کرتے ہیں تو مارکیٹرس بعض اوقات کوشش کرتے ہیں کہ ان کانفلکٹنگ ایٹیچیوڈس کو ریزالو کیا جائے تاکہ آپ کا جو ڈوئل ایٹیچیوڈ ہے کسی پروڈکٹ کے بارے میں اس میں سے جو نیگیٹو اسپیکٹ ہے اس کو کسی طرح سے نکال دیا جائے یا پھر اس کو پازیٹو کے اندر شفٹ کر دیا جائے students finally what market is to change consumer جی ہاں وہ اپنے برانڈ کو کچھ اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ ان کی اب برانڈ جو ہے وہ کمپیٹیٹرس کے برانڈ سے بہتر نظر آئے اسٹوڈینٹس کا دوسرا امپورٹینٹ فنکشن ہے that is called ego defensive function آئیے دیکھتے ہیں کہ ایگو ڈیفینس فنکشن سے ہمارا کیا مراد ہے جب ہم بات کرتے ہیں ایگو ڈیفینس فنکشن کی تو اسٹوڈینٹس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم سب کے اندر ایک بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کانفیڈنٹ محسوس کریں اور نہ صرف کانفیڈنٹ محسوس کریں بلکہ کانفیڈنٹ نظر بھی آئیں اور ہماری ہمارا جو سیلف ہے وہ سیکیور فیل کرے ہمارے اندر ان سیکیورٹیز کم سے کم ہو اسٹوڈینٹس بعض ایڈورٹیزمنٹ اس طرح سے ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ وہ ٹارگیٹ ویورس کو ایک سینس آف سیکورٹی دیتے ہیں سینس آف پرسنل کانفیڈینس دیتے ہیں مثال کے طور پر جب ہم بات کرتے ہیں کاسمیٹک ایڈورٹیزمنٹس کی تو کاسمیٹک ایڈورٹیزمنٹس میں عموماً کانفیڈینس کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے جس میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک سرٹن انڈیویجل نے ایک سرٹن کاسمیٹک کو استعمال کیا اور چند عرصے کے بعد اس کے اندر سرٹن پازیٹیو چینجز پیدا ہونی شروع ہو گئی اور ان پازیٹیو چینجز کی وجہ سے because his or her appearance started changing very positively, so he or she started appearing very confident. And when you appear confident, then you feel confident also. And when you are confident, then everything appears to be possible. So impossible becomes possible when you have a lot of confidence by your side. اور ایڈورٹائزمنٹس کے اندر عموماً اس قسم کا پرومس پروجیکٹ کیا جاتا ہے تاکہ تاکہ پروڈکٹس کا ایک پازیٹیو امیج ٹارگیٹ کنزیومرز کے مائنڈ کے اندر پوزیشن کیا جا سکے اسٹوڈینٹس uh, جو تیسرا امپورٹنٹ فنکشن ہے دیٹ از کالڈ فنکشن جی ہاں کی کی ہم نے بات تھی ڈیٹیل میں جب ہم کلچر کو اسٹڈی کر رہے تھے کلچر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو culture consist of a gentleman or ladies values beliefs and behaviour patterns as well as customs so values کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ویلوز ہمارے کچھ ایسے بلیوس ہوتے ہیں جو ہمارے بہیویئر کو ڈائریکٹ کرتے ہیں ٹوڈ سرٹن ایکشن یہاں پر میں آپ کو مثال دیتا چلوں بعض لوگوں کا ویلو سسٹم ان کو پروکلیم کرتا ہے کہ وہ ہائی ٹیک رہیں you might have come across some people who are extremely high tech ان کے پاس زیادہ تر الیکٹرانک اکوپمنٹس ہوتے ہیں جو ٹاپ آف دا لائن ہوتے ہیں یا جو نئے برانڈ کے نئے ماڈل کے الیکٹرانک اکوپمنٹس ہوتے ہیں عموماً ان لوگوں کے اندر جو ویلو سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر یہ بات کار فرما ہوتی ہے کہ انہوں نے ہائی ٹیک رہنا ہے سو so, اس سلسلے میں مارکیٹ کے اندر جو بھی پروڈکٹ ایسی آئے جو ان کو محسوس کروا سکے کہ وہ اس پروڈکٹ کو خرید کے اس پروڈکٹ کی اونرشپ حاصل کر کے ہائی ٹیک لگنا شروع ہو جائیں گے تو وہ اس پروڈکٹ کی طرف ایک فیوریبل پازیٹیو ایٹیچیوڈ رکھنا شروع کر دیں گے سو اسٹوڈینٹس مارکیٹرس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے ٹارگیٹ کنزیومرس کی ویلیو سسٹم کو جان سکیں اور ان کی ویلیوز کو سمجھ سکیں اور اسی حساب سے ان پروڈکٹس کو پیچن کر سکیں یہاں پر میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی ڈیزائنر اسٹینس کی بعض لوگ پسند کرتے ہیں کہ وہ ڈیزائنر اسٹینس پہنے اور اگر اس سراؤنڈنگ میں ایک ڈیزائنر ہیں جو جینس بناتے ہیں اور بیچتے ہیں تو چانسز ہیں کہ اگر ایک اور ڈیزائنر وہاں پر آئے تو وہ بھی سکسیزفلی اپنی جینس کو بیچ سکتا ہے کیونکہ ٹارگیٹ کنزیومرس کے value system proclaims for them to purchase the jeans that are designed by certain designer exclusively for them students the next important function is called the knowledge function آئیے دیکھتے ہیں کہ نالج فنکشن کیا ہے جب ہم نالج فنکشن کی بات کرتے ہیں تو یہ لوگوں کی ایک کوگنیٹو نیڈ ہوتی ہے جس کا مطلب ہے کہ لوگ کسی بھی پروڈکٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جب آپ اپنے دوستوں سے ملتے ہیں یا کسی نئے صاحب سے ملتے ہیں تو آپ ان کے بارے میں بہتر طریقے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کے اندر ایک ان بلڈ کیوروسٹی ہوتی ہے کہ آپ اس شخص کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور آپ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بعض پروڈکٹس ایڈورٹیزمنٹس کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی نیڈ ٹو نو کو سیٹسفائی کرتے ہیں مینی پروڈکٹس جی ہاں دیکھا کہ ایسی انفارمیشن اور بعض اوقات ٹیکنیکل انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے جس کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کسی دوسرے برانڈ کی پروڈکٹ کے ساتھ تاکہ آپ موازنہ کر سکیں کہ آپ جو پروڈکٹ خرید رہے ہیں یا جس کا ایڈورٹیزمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس پروڈکٹ کے اندر کیا ایڈیشنل بینیفٹس آپ کو مل رہے ہیں دوسری پروڈکٹس کی نسبت مثال کے طور پر ایک چاکلیٹ بار بنانے والی کمپنی نے اپنی چاکلیٹس کو کچھ اس طرح سے ایڈورٹائز کیا they they said these chocolates are fifty percent larger have twice the calcium and they have three times the iron so they advertise their chocolates with reference to attributes جن کے اور ان ایٹریبیوٹس کے حساب سے یہ chocolates superior compare to other chocolates available in the market students ہم نے مختلف فنکشنس کے بارے میں اسٹڈی کیا جو ٹارگیٹ کنزیومرس کو زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں اور یہ وہ فنکشنس ہیں یا پھر یہ وہ ہینڈلس ہیں جن کو مینیپولیٹ کرتے ہیں marketers so that they could eventually secure positive ایٹیچیوڈ for their product in the mind of their consumers لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ ہر ایڈورٹیزمنٹ جو ہے اس میں صرف ایک ہی قسم کے فنکشن کو ہائی لائٹ کیا جائے کیا یوزول لائف میں اس طرح سے نہیں ہوتا کہ ہم ایک پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے بے شمار ریزنس ہوتی ہیں ہمارے پاس مثال کے طور پر اگر ہم ایک گاڑی خریدتے ہیں تو چانسز آر کے کچھ لوگ اس گاڑی کو اس وجہ سے خریدیں گے کہ وہ گاڑی بہت زیادہ ڈیوریبل ہے کچھ اور لوگ اس گاڑی کو اس وجہ سے خریدیں گے کہ وہ گاڑی ایک اسٹیٹس سمبل ہے اور بالکل اسی طرح سے کچھ اور لوگ وہ گاڑی شاید اس وجہ سے خریدیں کہ اس قسم کی کارز کی رینج کے اندر وہ ایک سستی کار ہے compare to other competitors so لوگوں کی موٹیویشن جو ہیں وہ بے شمار فیکٹرس کے حساب سے ہوتی ہیں یا پھر پروڈکٹس کے اندر ان بلڈ جو بے شمار فنکشنس ہوتے ہیں ان کے حساب سے ہوتی ہیں سو مارکیٹرس کے لیے لوگوں کی موٹیویشنس کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی ایڈورٹیزمنٹس کے اندر ان کی موٹیویشن کے حساب سے اپیل پیدا کر سکیں next strategy that I have for you is called associating products with special group cause اور event Students, when we talk about attitudes, attitudes are related at least in part to special groups, events, or causes. It is possible to alter attitude towards companies and their products and services and brands by pointing out their relationship to particular social groups, events, or causes. آپ نے عموماً ایڈورٹیزمنٹ میں دیکھا ہوگا کہ ایک سرٹن سپوز ایک سرٹن ڈیٹرجنٹ پاؤڈر کا ایڈورٹیزمنٹ ہے اور اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اس ڈیٹرجنٹ پاؤڈر کی سیل سے جو ریونیو جنریٹ ہوگا اس کا ایک certain percentage would be use to educate the poor children جو اپنے تعلیم کے خرچے کو فلفل نہیں کر سکتے یا پھر یہ ایسے بچے ہیں جو مارشلائزڈ گھرانوں میں سے آتے ہیں جہاں پر ان بچوں کو بہت کم عمری کے اندر مزدوری کے اوپر لگا دیا جاتا ہے اور ان کو پیسے کمانے کے پرپز کے لیے ریئل لائف کے اندر بھیج دیا جاتا ہے تو ایسے ایڈورٹیزمنٹ کو جب آپ دیکھتے ہیں جس کے اندر ایک سرٹن اماؤنٹ آف ریونیو ایک کاز کی طرف جا رہی ہو تو آپ کے اندر ایک ریسپانس آتا ہے that is more of associating that particular product in very positive fashion لیکن اسٹوڈینٹس یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ایڈورٹیزمنٹ میں کمپلیٹ انفارمیشن نہ ملے کہ وہ کون سی کاز ہے جس کے ساتھ uh, profit that be generated out of the this particular detergent powder اس پروفٹ کو اس پرٹیکولر uh, کاز کے لیے استعمال کیا جائے گا اگر آپ کے پاس یہ انفارمیشن کمپلیٹ نہیں ہے یا ویک ہے یا پھر اس ایڈورٹیزمنٹ کے اندر صرف اتنا بتایا جاتا ہے کہ اس پروڈکٹ uh, کو بیچنے کے بعد ایک سرٹن پرسینٹیج آف ریونیو جو ہے وہ رفاع عامہ کے کاموں کے لیے استعمال کیا جائے گا تو چانسز ہیں کہ آپ اس ایڈورٹیزمنٹ کے اوپر زیادہ بلیو نہ کریں کیونکہ اس ایڈورٹیزمنٹ کے اندر آپ کو ایکسپلسٹلی یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کون سی کاز ہے جس کے ساتھ پروفٹ کو ایسوسیٹ کیا جائے گا اس صورت حال کے اندر آپ یہ شک کر سکتے ہیں یا پھر اس ایڈورٹیزمنٹ کی انٹیگریٹی پر شک کر سکتے ہیں کہ رفائے عامہ کے کاموں کے ساتھ اگر پروفٹ کو اٹیچ کیا جائے گا یا اس کے اندر اس کو اسپینڈ کیا جائے گا تو وہ کون سے رفائے عامہ کے کام ہیں آپ کے ذہن کے اندر شکوک و شبہات جنم لینا شروع ہو جائیں گے مارکیٹ ایئرس اپنی پروڈکٹ ایڈورٹیزمنٹس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں یا اپنی پروڈکٹس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں وتھ سرٹن کازیز تو وہ ایکسپلسٹلی اپنے ایڈورٹیزمنٹس کے اندر مینشن کرتے ہیں کہ ہم اپنے پروفٹ کو ایک خاص کاز کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور اس کاز کے بارے میں بھی آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے اس صورت میں چانسز یہ ہوتے ہیں کہ آپ اس پروڈکٹ کے ساتھ پازیٹیولی ایسوسیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ آپ اس کاز کو سمجھتے ہیں اس لیے مارکیٹرس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی پروڈکٹ کو یا اپنے برانڈ کو کسی کاز یا ایونٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہے ہوں تو وہ اس کو ایکسپلسٹلی مینشن کریں اپنے ایڈورٹیزمنٹ کے اندر تاکہ لوگوں کو ایک بہتر آئیڈیا ہو سکے کہ اس پروڈکٹ کا ریونیو جو ہے وہ کس کاز کے اندر جا رہا ہے ادر وائز جب ہم ویگ ایسوسیشنس دیں گے جب ہم اپنے ایڈورٹیزمنٹ میں صرف ویگلی یہ بتائیں گے کہ اس پروڈکٹ کا کا کیا سرٹن پرسینٹیج رفایا کے کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات جنم لینا شروع ہو جائیں گے اس صورت میں پازیٹیو ایٹیچیوڈ چینج کا ٹیک پلیس کرنا will be kind of very difficult student یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب بھی پروڈکٹس اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتی ہیں کسی کاز کے ساتھ تو نہ صرف وہ پروڈکٹ فائدہ اٹھاتی ہے بلکہ وہ کاز بھی فائدہ اٹھاتی ہے عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب پروڈکٹس کو کسی کاز کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے تو کوئی ایسی کاز جو بہت زیادہ جانتے ہوں لوگ جن کے بارے میں یا جو بہت زیادہ بڑی ہوں ان کے ساتھ ایسوسیشن کے معاملے میں عموماً پروڈکٹس جو ہیں وہ تھوڑی سی سائڈ لائن ہو جاتی ہیں اور وہ کاز ہے وہ ذرا زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے اس لیے دیکھا یہ گیا ہے کہ جب پروڈکٹس اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتی ہیں کسی ایسی کوز کے ساتھ جس کے بارے میں لوگ بہت زیادہ جانتے نہ ہوں یا جو بہت زیادہ پاپولر کاز نہ ہو تو وہاں پر چانسز ہوتے ہیں کہ پروڈکٹ کا امپریشن جو ہے وہ اس کاز کے حساب سے بالکل ایکولی نظر آئے so so, this could be one of the consideration جو مارکیٹرز اپنے پاس رکھ سکتے ہیں جب بھی وہ پروڈکٹس کو ایسوسیٹ کریں کسی کاز کے ساتھ یا کسی ایونٹ کے ساتھ اسٹوڈینٹس یہاں پر میں آپ کو تیسری ایٹیچیوڈ چینج اسٹریٹجی کی طرف لیتا چلوں the third strategy is called two conflicting ایٹیچیوڈ بعض اوقات ہم کسی ایک پروڈکٹ کے بارے میں مختلف قسم کے ایٹیچیوڈس رکھتے ہیں جی ہاں یہ ہمارا اس پروڈکٹ کے ساتھ لو ہیٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ ایک الیکٹرانک اکوپمنٹ خریدتے ہیں اور اس الیکٹرانک اکوپمنٹ کے اندر کوئی چیزیں تو آپ کو بہت پسند ہوتی ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کچھ ایسے فیچرز ہوتے ہیں جو آپ کو سخت ناپسند ہوتے ہیں یا وہ آپ کے لیے کاز آف فرسٹریشن پیدا کرتے ہیں اسی طرح سے بعض اوقات جب آپ ڈٹرجنٹ پاؤڈر خریدتے ہیں تو ڈٹرجنٹ پاؤڈر خریدتے وقت آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ ڈیٹرجنٹ پاؤڈر برتن تو صاف کر دے گا لیکن میرے ہاتھوں کے اندر اسمیل نہیں جائے گی یا پھر اس ڈیٹرجنٹ پاؤڈر کے کچھ انوائرمنٹل ہیزرٹس ہوتے ہیں سو so, اس صورت میں آپ کا پروڈکٹ کے بارے میں دو طرح کے ایٹیچیوڈس ہیں number one is your positive ایٹیچیوڈ کیونکہ یہ ڈیٹرجنٹ پاؤڈر جو ہے یہ آپ کو بہت افیکٹولی ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے اپنے برتن اچھے طریقے سے چمکانے میں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے کچھ انوائرمنٹل ہیزرٹس ہوتے ہیں سو so, اس صورت میں اگر مارکیٹرس ان نیگیٹو اسپیکٹس کو کسی طرح سے ریموو کر سکیں اور ان کو پروجیکٹ کر سکیں اپنے ایڈورٹیزمنٹ کے اندر تو وہ دو کمپلیکٹنگ ایٹیچیوڈس کو ریزالو کر دیتے ہیں اور جو نیگیٹو اسپیکٹ آف دا ایٹیچیوڈ ہے اس کو ایلیمینیٹ کر دیا جاتا ہے وہ نیگیٹو ایٹیچیوڈ جب ایلیمینیٹ ہوتا ہے تو وہ ساری انرجی جو کنزیومرس کے پاس ہے وہ ساری اٹینشن جو کنزیومرز اس ایڈورٹیزمنٹ کو دے رہے ہیں وہ چینلائز ہوگی forming a positive that that particular particular product students آئیے چلتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹریٹجی کی طرف which is called altering components of multi attribute model لیکن اس اسٹریٹجی uh, کی طرف ڈیٹیل میں جانے سے پہلے let me tell you what are multi attribute models students multi attribute models to an multi attitude object for example a product a service et cetera the do so as a function of consumers پرسپشنڈیکٹ according model one changing the relative evaluation number two change brand beliefs number three adding and attribute and number four changing the overall brand rating آئیے اسٹوڈینٹس ان چاروں فیکٹرس کو ون بائی ون دیکھتے ہیں the first factor that I have for you is call changing the relative evaluation of attributes students جب ہم پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں تو ہر پروڈکٹ کے کچھ نہ کچھ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں اور اس فیکٹر uh, کے ذریعے اثر uh, اور اس اسٹریٹجی کے ذریعے اثر ہم پروڈکٹ کے ایٹریبیوٹس کو کسی طرح سے چینج کرنا شروع کرتے ہیں یا پھر ہم اس ایٹریبیوٹ ان ایٹریبیوٹس کو کچھ اس طرح سے پرزینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ایویلیویشن کے اندر کچھ چینج پیدا کیا جائے جب کنزیومرس مختلف پروڈکٹس کو مختلف پروڈکٹس کے ایڈورٹائزمنٹس کو دیکھتے ہیں اور ان کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں جاننا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر مارکیٹئرز یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کی ایویلیویشن کو نیگیٹو سے پازیٹیو کی طرف لے کے آئیں جب آپ مارکیٹ کا تصور اپنے ذہن میں رہتے ہیں تو the overall market for many consumer products is set out so that different consumer segments are different brands with different kind of features آپ مارکیٹ کے اندر جب جاتے ہیں تو آپ کو مارکیٹ کے اندر مختلف قسم کی پروڈکٹ کیٹیگریز نظر آتی ہیں مثال کے طور پر الیکٹرانک اکوپمنٹ کی پروڈکٹ کیٹیگری ہو سکتی ہے یا پھر اسنییکرس کی پروڈکٹ کیٹیگری ہو سکتی ہے یا پھر ڈٹرجنٹ پاؤڈرس کی کیٹیگری ہو سکتی ہے جب آپ ڈٹرجنٹ پاؤڈر کی کیٹیگری کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ ایک پروڈکٹ کیٹیگری ہے جس کے انڈر مختلف قسم کے برانڈس جو مختلف کمپنیز نے مینوفیکچر کیے ہیں وہ اویلیبل ہوں گے آپ کے پاس um, اس کے ساتھ ہی ساتھ اسٹوڈینٹس uh, جب ہم بات کرتے ہیں ایک پروڈکٹ کیٹیگری کی in general a product category is naturally divided according to distinct product features اور benefits that to a particular segment of consumers marketeers usually have an opportunity to persuade the consumers to cross over. مثال کے طور پر اگر آپ ایک ماسکیٹو کلر کی بات کرتے ہیں تو ماسکیٹو کلر جو ہے وہ ایک پروڈکٹ کیٹیگری ہے اب اس پروڈکٹ کیٹیگری کے اندر مختلف برانڈس کے ماسکیٹو کلرس ہیں اب وہ مختلف برانڈس کے جو ماسکیٹو کلرس ہیں ان کے مختلف قسم کے ایٹریبیوٹس ہیں یا پھر مختلف قسم کے فیچرس ہیں اور وہ اپنی ایڈورٹائزنگ اسٹریٹجی کے اندر ان فیچرس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں آپ ایک ماسکیٹو کلر کو اس وجہ سے استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ مچھر مار دیتا ہے لیکن آپ ایک دوسرے ماسکیٹو کلر کو اس وجہ سے بھی استعمال کرنا چاہیں گے کہ وہ نہ صرف مچھر مارتا ہے بلکہ اس میں سے ایک بہت اچھی خوشبو بھی آتی ہے سو so, آپ کسی بھی پروڈکٹ کیٹیگری کے اندر مختلف برانڈس کو ان کے فیچرز کے حساب سے پرسیو کر رہے ہوتے ہیں اس اسٹریٹجی کے زیر اثر مارکیٹرس کوشش کرتے ہیں کہ کنزیومرز ایک برانڈ سے دوسرے برانڈ کی طرف کراس اوور کر جائیں اور یہ پاسبل اس وقت ہوتا ہے جب مارکیٹرس اپنے کنزیومرس کو پرسویٹ کر سکیں کہ وہ ایک برانڈ سے دوسرے برانڈ کی طرف کراس اوور کر جائیں یہاں پر ایک برانڈ سے دوسرے برانڈ کی طرف ہم کراس اوور کرنے کی بات کرتے ہیں تو برانڈ سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس برانڈ کی ایک سرٹن خصوصیت جو دوسرے برانڈ کے اندر نہیں ہوتی سو مارکیٹرس کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک برانڈ سے دوسرے برانڈ کی طرف کنزیومرس کو کراس اوور کرنے میں ہیلپ آؤٹ کریں یا ان کو پرسویٹ کریں آئیے دیکھتے ہیں کہ ان پروسیس یہ کس طرح سے ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک ڈیٹرجنٹ پاؤڈر ہے جو اپنے آپ کو مارکیٹ کرتے ہیں بیکاز آف اٹس ٹفنیس جب آپ اس ڈیٹرجنٹ پاؤڈر کو استعمال کریں گے تو یہ ڈیٹرجنٹ پاؤڈر اتنا ٹف ہے کہ یہ اپنے برتن آپ کے برتنوں کو بہت بہتر طریقے سے صاف کرے گا اور ان کے اوپر ایک برانڈ نیو شائن آ جائے گی لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ مارکیٹ میں اسی پروڈکٹ کیٹیگری کے اندر ایک اور برانڈ آف ڈٹرجنٹ پاؤڈر بھی اویلیبل ہے جو اپنے آپ کو مارکیٹ کرتا ہے with reference to its gentleness gentleness means کہ آپ اس ڈیٹرجنٹ پاؤڈر کو جب استعمال کریں گے تو یہ نہ صرف آپ کے برتنوں کو صاف کرے گا بلکہ یہ جینٹل ہی آپ کی اسکن کو بھی گلو اپ کرے گا آپ کی اسکن کا خیال رکھے گا اور آپ کی اسکن اس کے استعمال سے خراب نہیں ہو پائے گی so as you can see that there are two different who are trying to project two different kind of product attributes within the target consumers اب کچھ تو کنزیومرس ایسے ہوں گے جو پسند کرتے ہیں ٹف قسم کے ڈٹرجنٹس کو they are always seeking detergents جو بہت ٹف ہوں اور جو ان کے برتنوں کو فورن سے صاف کر دیں they are not concerned with cleanliness of their hands اور with extra care that the use of this kind of detergent powder would provide to their skin لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ مارکیٹ میں کچھ دوسرے کنزیومرز بھی ہوں گے جو پسند کرتے ہیں جینٹلنس آف دا برانڈ کو سو so, اسٹوڈینٹس جو مارکیٹرس ہیں وہ کوشش کریں گے کہ ٹارگیٹ کنزیومر کی پریفرنس جو ہے وہ ٹفنیس سے جینٹلنیس کی طرف لے آئیں اس سلسلے میں وہ ڈٹرجنٹ پاؤڈر جو ٹف ہے اور جو اپنے آپ کو مارکیٹ کرتا ہے with reference to its toughness وہ اپنے دوسرے برانڈ کے ٹارگیٹ کنزیومرس کو ایڈوکیٹ کرنے کی کوشش کرے گا ان کے ایٹیچیوڈس کو امپیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا ان اے وے کہ وہ ان کو وہاں سے کھینچ کے ٹفنیس کی طرف لے کے آئیں سو اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ کراس اوورس جو ہیں وہ ایڈورٹائزنگ کے اندر پاسبل ہوتے ہیں اور عموماً مارکیٹ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ مختلف ایٹریبیوٹس کے حساب سے وہ ٹارگٹ کنزیومرس کو ایک ایٹریبیوٹ سے دوسرے ایٹریبیوٹ کی طرف کراس اوور کرنے میں ہیلپ آؤٹ کریں اسٹوڈینٹس آئیے چلتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ اسٹریٹجی کی طرف within the framework of altering components of multi attribute models second strategy that we've is call change brand belief آئیے دیکھتے ہیں چینجنگ برانڈ بلیف سے ہمارا کیا مطلب ہے اسٹوڈینٹس جب ہم بات کرتے ہیں چینجنگ برانڈ بلیف کی تو برانڈ جو ہیں وہ مارکیٹ کے اندر کانسٹنٹلی ایوالو ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کی ایڈورٹیزمنٹ اسٹریٹجی بھی اس ایولیوشن کے ساتھ ہی ساتھ چینج ہو رہی ہوتی ہے یا ایوالو ہو رہی ہوتی ہے changing the brand belief is a oriented strategy for changing ایٹیچیوڈ that concentrate on changing beliefs اور perception about the brand itself مثال کے طور پر اگر کسی ایک برانڈ میں ایک خصوصیت ایکس ہے تو وہ اس خصوصیت ایکس کو کسی طرح سے میکسیمائز کرنے کی کوشش کریں گے اپنے ایڈورٹائزمنٹ کے اندر اور جب وہ اس کو میکسیمائز کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ اس کا کمپیرزن پیش کریں گے reference to different other appeal available in the advertising are constantly reminding their product is more is better اور دا بیسٹ اسٹوڈینٹس اب ہم بات کرتے ہیں چینجنگ برانڈ پرسپشن کی تو یہاں پر دراصل امپورٹینٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ہی برانڈ کے ڈفرینٹ فیچرس کو کسی طرح سے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور ایک ہی برانڈ جیسے جیسے وہ ایوالو ہو رہا ہوتا ہے جیسے جیسے وہ بہتر سے بہتر ہوتا ہوتا جاتا ہے تو اس کے حساب سے ایڈورٹائزنگ کے اندر بھی وہ چینجز ریفلیکٹ کرنی چاہیے اسٹوڈینٹس یہاں پر میں آپ کو مثال دوں گا ایک ڈش واشنگ لکوڈ ایکس کی جینٹل کے ایسپیکٹ کو کس طرح سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے basically this is a this is a detergent that is use for dish washing لیکن یہ اتنا جینٹل ہے کہ آپ اس سے اپنے فائن کلو ہینڈ واش کے لیے استعمال لیکن یہ اتنا سافٹ ہے اور اتنا جینٹل ہے کہ آپ اپنے فائن کلوتھ جو ہیں ہینڈ واشنگ کر سکتے ہیں ان کو اس ڈٹرجنٹ لکوڈ کے اندر اسٹوڈینٹس یہاں پر آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں جو بیک پینس کی ایگزامپل ہے دیر واز اے کمپنی جو بیک پینس کو مینوفیکچر کرتے تھے اور کنزیومرس میں ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے ان بیک پینس نے اپنی اپیل کو زیادہ بہتر بنانے کے لیے ایک ایڈورٹائزنگ اسٹریٹجی استعمال کی جس کو کچھ اس طرح سے پیش کیا جا سکتا ہے this said we can make our secret family recipe and better so we made it easier by placing it in microwave cup so you have sent brand is evolving and they are coming up with exploring different kind of use for their consumer اور انہوں نے اپنے اس ٹارگیٹ برانڈ کو اپنے اس برانڈ کو پرزینٹ کیا میں کچھ اس طرح سے کہ کنزیومرس کو اس کا ایک اور بھی یوز نظر آنا شروع ہو گیا اور اس برانڈ کے اندر اس پروڈکٹ کے اندر کچھ چینجز اس طرح سے پیدا کی کہ وہ مائکرو ویو کے اندر انسٹنٹلی بنائے جا سکتے تھے سو ٹارگیٹ کنزیومرس کو وہی ٹیسٹ ملنا شروع ہو گیا ان این انسٹنٹ سیکنڈ جو وہ ان کو پہلے uh, کافی لمبے عرصے میں ملتا تھا یا کافی ٹائم کی کوکنگ کے بعد ملتا تھا اسٹوڈینٹس آئیے چلتے ہیں ہم اپنی اگلی اسٹریٹجی کی طرف within the framework of altering components of multi attribute module بعض اوقات آپ پروڈکٹس استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور مختلف قسم کی پروڈکٹس مارکیٹ میں بک رہی ہوتی ہیں اور جب وہ مارکیٹ کے اندر بک رہی ہوتی ہیں تو ان پروڈکٹس کی ایڈورٹیزمنٹ کے اندر ان کے ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے لیکن بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک پروڈکٹ کے کچھ ایسے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں جو ہائی لائٹ ہو نہیں پائے ہوتے وہ اس وجہ سے ہائی لائٹ ہو نہیں پاتے کہ بعض اوقات ان کو پاسٹ میں اگنور کیا جاتا رہا ہے مثال کے طور پر آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ آپ پروڈکٹس کو استعمال کر رہے ہیں اور مارکیٹ میں بے شمار قسم کی پروڈکٹس اویلیبل ہیں لیکن بعض اوقات آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک پروڈکٹ کو کسی اور پرپز کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یا پھر آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک پروڈکٹ کے اندر کوئی ایسا فیچر یا ایسا بینیفٹ ان بلٹ ہے جو شاید آپ کو پہلے نہیں پتا تھا عموماً مارکیٹرس کے ساتھ بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ انہیں اپنی ہی پروڈکٹ کے بارے میں بعض اوقات پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسا ایٹریبیوٹ ہے جو پہلے ہائی لائٹ نہیں کیا گیا تھا اور اس ایٹریبیوٹ کی وجہ سے وہ ایک سرٹن سیگمنٹ کے اندر اپیل پیدا کر سکتے ہیں اپنے ٹارگیٹ پروڈکٹ کی وجہ سے دراصل یہ پاسبل اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایٹریبیوٹس کو اگنور کیا جاتا ہے لیکن ان ادر سچویشن اوقات ایٹریبیوٹس امپروو کر جاتے ہیں because of the technological advancement کسی ایک پروڈکٹ کو ایک طرح سے مینوفیکچر کیا جاتا ہے اور ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو جاتی ہے اور اس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے وہ پروڈکٹ مزید ریفائن ہو جاتی ہے اور اس میں کچھ ایسے ایٹریبیوٹس آٹومیٹکلی ایڈ اپ ہو جاتے ہیں جو کنزیومرس کے لیے کسی ایک سرٹن پرسپیکٹو میں یا کسی ایک سرٹن فریم آف ریفرنس میں زیادہ ہیلپ فل ہو سکتے ہیں تو اس سیرت میں ایک نیا ایٹریبیوٹ ایڈ کیا جاتا ہے ایڈورٹائزمنٹ کے اندر سو so اسٹوڈینٹس یہاں پر بتانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جب ایٹریبیوٹ کو ایڈ کیا جاتا ہے تو اس کی بنیادی طور پر دو وجوہات ہوتی ہیں پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا ایٹریبیوٹ ایڈ کیا جائے جو پہلے اگنور کیا جاتا رہا ہو اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا ایٹریبیوٹ ایڈ کیا جائے جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کی وجہ سے یا اس پروڈکٹ مینوفیکچرنگ کی ریفائنمنٹ کی وجہ سے اس پروڈکٹ کے اندر ایک ایڈیشنل فیچر آ گیا ہے اسٹوڈینٹس یہاں پر میں آپ کو اس پرسپیکٹو کے اندر ایک مثال دیتا چلوں پوٹاشیم ایک ایسا انگریڈینٹ ہے جو ہماری فوڈ میں ہو تو وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہیلدی ہے اور پوٹاشیم کے لیے ہم عموماً کیلے کھاتے ہیں کیونکہ کیلے کے اندر پوٹاشیم کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے لیکن دہی کے اندر بھی پوٹاشیم کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے اور بعض اوقات دہی کے اندر پوٹاشیم کی مقدار کیلے سے کافی زیادہ ہوتی ہے دیر واز کمپنی جو یوگرٹ کو uh, کرتے تھے اور اپنے ٹارگیٹ کنزیومرس میں بیچتے تھے دے فاؤنڈ آؤٹ کہ یوگرٹ کے اندر پوٹاشیم کی مقدار کیلے کی نسبت زیادہ ہے تو انہوں نے اپنی یوگرٹ کے اندر ایڈورٹائز کرنا شروع کر دیا کہ uh, میں کیلے کی نسبت پوٹاشیم کی مقدار کافی زیادہ ہے تو اس صورت میں وہ سارے کنزیومر جو پہلے پوٹاشیم کو حاصل کرنے کے لیے کیلے خریدتے تھے اب یوگرٹ خریدنا شروع ہو گئے سو یوگرٹ کے پیکجنگ یوگرٹ پیکجنگ کمپنی نے اپنی یوگرٹ کے اندر ایک نئی اپیل پیدا کی اپنے ٹارگیٹ کنزیومرس کے لیے اور ایک سرٹن سیگمنٹ کی نیڈ کو وہ بہتر طریقے سے فلفل کرنا شروع ہو گئے نہ صرف بہتر طریقے سے فلفل کرنا شروع ہو گئے بلکہ بہتر طریقے سے ٹیون ان ہو گئے ان کے ساتھ اسٹوڈینٹس uh, یہاں پر میں آپ کو مثال دیتا چلوں کہ بعض اوقات پروڈکٹ کے اندر ایک ایٹریبیوٹ ایڈ اس وقت کیا جاتا ہے جب وہ پروڈکٹ سرٹن ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے زیادہ بہتر یا زیادہ ریفائن ہو جاتی ہے عموماً آپ نے ٹیلی ویژن پر ریفریجریٹرس کے ایڈورٹیزمنٹس میں دیکھا ہوگا جس میں وہ بتاتے ہیں کہ اس ریفریجریٹر کے اندر مختلف نئے سسٹمس کو ایڈ کیا گیا ہے اور ان نئے سسٹمز کی وجہ سے کنزیومرز کو ایک خاص فائدہ ملے گا اس صورت کے اندر وہ ریفریجریٹرس جو ہیں وہ اپنے کمپیٹیٹر سے تھوڑے سے بہتر ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک ایڈیڈ ایڈیشنل فیچر پرووائڈ کرتے ہیں اپنے ٹارگیٹ کنزیومرز کو اور اس ایڈیشنل فیچرز کی وجہ سے کنزیومرز کی لائف کے اندر سہولتیں پیدا ہوتی ہیں اور ان کی لائف کے اندر آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اسٹوڈینٹس آئیے یہاں سے چلتے ہیں اپنی اگلی اسٹریٹجی کی طرف with in the framework of altering components of multi letter multi attribute models the next strategy that I have for you is changing the overall brand rating جی ہاں آپ نے عموماً ایڈورٹیزمنٹس میں دیکھا ہوگا کہ برانڈس کی اوور آل ریٹنگ کی بات کی جاتی ہے جب ہم برانڈ کی اوور آل ریٹنگ کی بات کرتے ہیں اور ایڈورٹیزمنٹ میں دیکھتے ہیں تو عموماً ایگزامپلس میں آپ کو اس قسم کے سینٹینس ملتے ہوں گے this is the largest selling brand this is the most awarded car throughout the history so اس قسم کے کلیمس جو ہوتے ہیں وہ کسی ایک ایگزٹنگ برانڈ کے اندر ایک نئی اپیل پیدا کرنے کی کوشش uh, uh, کے اندر بنائے جاتے ہیں اور عموماً یہاں پر پروڈکٹ کو بہتر سے بہتر کے تناظر میں پیش کیا جاتا ہے اور اس کے لیے اس طرح کے کلیمز اسٹیبلش کیے جاتے ہیں اور ان کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے ٹارگیٹ ایڈورٹیزمنٹس کے اندر students the next strategy that I have for you is call changing beliefs about competitors brand yes now we are getting very competitive market کے اندر ایک ہی پروڈکٹ کیٹیگری کے اندر مختلف قسم کے برانڈس ہوتے ہیں اور ہر برانڈ کی اپنی اسٹرینتھ ہوتی ہے اور اپنی اسٹرینتھ کے حساب سے ان کے ایک ٹارگیٹ کنزیومر کیٹیگری ہوتی ہے اور وہ ٹارگیٹ کنزیومر کیٹیگری ایک سرٹن برانڈ کو اس کی اسٹرینتھ کی وجہ سے اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس کو خریدتے ہیں بعض اوقات مارکیٹ ایئر اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ اپنے جو ان کے ٹارگیٹ کنزیومر ہوتے ہیں کسی بھی ایک برانڈ کے ان کے بلیوس کو چینج کرنا شروع کرتے ہیں so they are in fact trying to change beliefs about their competitors brands This approach emphasizes the attitude strategy to change the consumer's beliefs about attributes of comparative brands. For example, uh, let's suppose there is a painkiller in the market. This painkiller advertises that no other painkiller works faster or stronger on muscle pain than these guys. Students, uh, this is uh, the end of the attitude change, or this is also the end of chapter number 5. آئیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ریویو دیتا چلوں کہ ہم نے اس چیپٹر کے اندر کیا کیا چیزوں کو ڈسکس کیا اسٹوڈینٹس اس چیپٹر کا نام تھا individual determinants of consumer behaviour جب ہم بات کرتے ہیں آف کنزیومر بہیویئر کی تو دراصل ہم کنزیومرس کے انڈیویجل سیلس کے اندر جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پر کون سے فیکٹرس ہیں جن کے ساتھ پلے کیا جا سکتا ہے تاکہ پروڈکٹس کو بہتر طریقے سے پچن کیا جا سکے ان کے مائنڈ کے اندر جی ہاں جب ہم انڈیویجل کی بات کرتے ہیں تو انڈیویجولس کے اندر بے شمار فیکٹرس ہوتے ہیں جن کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے جن کو اسٹڈی کیا جا سکتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ کسی بھی انسان کے اندر وہ کیا عوامل ہوتے ہیں جو اس کے بیہیویئر پیٹرنس کو امپیکٹ کرتے ہیں ان اے وے کہ وہ پروڈکٹس کے بارے میں یا پازیٹیولی سوچیں یا پھر نیگیٹولی سوچیں اور مارکیٹرس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے کنزیومرس کو ایز این انڈیویجول بھی دیکھ سکیں ایز این انڈیویجول بھی پرسیو کر سکیں کیونکہ جب آپ پروڈکٹ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو پروڈکٹ خریدتے وقت وہ آپ کا ایک انڈیویجل سیلف ایکسپریشن ہوتا ہے ہم نے اس چیپٹر کے اندر ڈسکس کیا کہ جب جب بھی کنزیومرز پروڈکٹ خریدتے ہیں تو وہ پروڈکٹ خریدنے کا جو بہیویئر پیٹرن ہے that is in a way extension اور expression of their personality the way they think the way they feel the way they behave their unique their unique hopes and aspirations all of those things are actually reflection of their purchase behaviour and their purchase patterns students اس چیپٹر کے اندر ہم نے ڈسکس کیا انڈیویجولس کو with reference to their personality اور جب ہم نے ان کی پرسنالٹی کی بات کی تو ہم تو میں نے آپ کو بتایا کہ نیچر آف پرسنالٹی کے بارے میں کنزیومر سائیکالوجسٹ کس طرح سے سوچتے ہیں انسان کی شخصیت کے بارے میں وہ کس طرح سے سوچتے ہیں اور یہاں پر ہماری ڈسکشن رہی اس اسپیکٹ پہ کہ پرسنالٹی جو ہے وہ دراصل اس طرح سے پرسیو نہیں کی جاتی ٹیکنیکلی جس طرح سے ہم جنرل لائف کے اندر پرسیو کرتے ہیں well we said certain person has a very good personality اور ویری ڈومینیٹنگ پرسنالٹی جب ہم پرسنالٹی کی بات کرتے ہیں کنزیومر سائیکولوجی کے ریفرنس میں تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے پرسنالٹی کو ڈیفائن کیا اور پھر پرسنالٹی کو ڈیفائن کرنے کے بعد ہم نے تھھیریز آف پرسنالٹی کو بھی اسٹڈی کیا اور یہاں پر ہم نے ڈسکس کیا سگمنٹ فرائڈ کی تھیوری کو Sigmund Freud psychodynamic theory اور اس کے اس کے پرسپیکٹو میں ہم نے ڈسکس کیا اٹ ایگو اور سپر ایگو کو these three forces that are interacting with with each other in the individual جو اس کی پرسنالٹی کو شیپ اپ کرتی ہیں اسٹوڈینٹس فرائیڈین تھیری کے بعد ہم نے ڈسکس کیا ٹریڈ تھیری کو اور جب ہم نے ٹریڈ تھیری کی بات کی تو میں نے آپ کو بتایا کہ ٹریڈ تھیریز جو ہیں وہ پرسنالٹی کو ٹریڈس کے ریفرنس سے دیکھتے ہیں کہ کسی ایک پرسنالٹی کے اندر کتنے ٹریڈس ہیں سو وہ ٹریڈس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر سیلف رپورٹ انوینٹریز بناتے ہیں اور لوگوں کو وہ انوینٹریز دیتے ہیں تاکہ وہ رسپونڈ کر سکیں مختلف آئٹمس کے اوپر اور ان کے رسپانسز سے وہ چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک خاص شخص کے اندر کون کون سے پرسنالٹی ٹریڈس نمایاں ہیں اسٹوڈینٹس پرسنالٹی کے پرسپیکٹو میں جب ہم نے بات کی تو پھر ہم برانڈ پرسنالٹی کی طرف چلے گئے اور یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیونکہ ہم لوگوں کو لوگوں کو ان کی شخصیت کے حساب سے دیکھتے ہیں تو بالکل اسی طرح سے ہم مختلف برانڈس کو مختلف پروڈکٹس کو بھی شخصیت کے حساب سے دیکھتے ہیں جس کا مطلب کچھ یوں ہے کہ جب ہم برانڈس کو پرسیو کرتے ہیں تو ہم ان کے اندر انسانوں والے کریکٹرسٹکس یا انسانوں والی خصوصیات کو ایڈ کرتے ہیں اور برانڈ پرسنالٹی اس طرح سے ہمارے ذہن میں جنم لیتی ہے عموماً مارکیٹرس جو ہوتے ہیں جب وہ برانڈ پرسنالٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس برانڈ کو کچھ اس طرح سے پروجیکٹ کیا جائے تاکہ ان کے ٹارگیٹ کنزیومر جو ہیں وہ اس برانڈ کو ایک اسٹرانگ پرسنالٹی کے ساتھ ایسوسیٹ کر سکیں یہاں سے اسٹوڈینٹس ہم نے بات کی سیلف امیج کی اور سیلف امیج کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ ہر انسان کے اندر ایک سیلف امیج ہوتا ہے لیکن جب ہم نے غور کیا تو ہمیں پتا چلا کہ انسانوں کے اندر ایک سیلف امیج نہیں ہوتا بلکہ ایک سے زیادہ سیلف امیجز ہوتے ہیں تو یہاں پر ہم نے بات چیت کی ایکچوئل سیلف امیج کے بارے میں آئیڈیل سیلف امیج کے بارے میں ایکچوئل سوشل سیلف امیج کے بارے میں اور آئیڈیل سوشل سیلف امیج کے بارے میں جس طرح سے ہمیں اپنے اپنا آپ نظر آتا ہے جس طرح سے ہم اپنی شخصیت کو پرسیو کرتے ہیں اور جس طرح سے دوسرے ہماری شخصیت کو پرسیو کرتے ہیں ہم نے سیلف امیج کے ڈسکشن کے دوران ان ساری چیزوں کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا اسٹوڈینٹس ہمارا اگلا ٹاپک اس چیپٹر کے اندر تھا موٹیویشن اور جب ہم نے موٹیویشن کی بات کی تو ہم نے نیڈس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی اور گولس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی اور یہاں پر ہم نے پازیٹیو اور نیگیٹو موٹیویشن کے بارے میں بھی ڈسکس کیا کہ ہمارا بہیویئر بعض اوقات پازیٹیولی موٹیویٹڈ ہوتا ہے اور بعض اوقات نیگیٹولی موٹیویٹیڈ ہوتا ہے یہاں سے اسٹوڈینٹس ہم نے لرننگ کے بارے میں ڈسکس کرنا شروع کیا ہم نے لرننگ کو ڈیفائن کیا اور جب ہم بات کر رہے تھے ایلیمنٹس آف کنزیومر لرننگ کی تو یہاں میں نے آپ کو بتایا کہ کنزیومر لرننگ کے اندر چند امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں which include number one motivation number two cues number three responses and number four reinforcement اور ان چار ایلیمنٹس کے تناظر میں ہم نے لرننگ کو سمجھنے کی کوشش کی and finally we discuss behaviour learning theories جہاں پر ہم نے کلاسیکل کنڈیشننگ اور آپرینٹ یا انسٹرومینٹری کنڈیشننگ کو اسٹڈی کیا students then we started discussing information processing and memory اور اس کے ریفرنس سے ہم نے دیکھا کہ کنزیومر جب مختلف قسم کی انفارمیشن کو پرسیو کرتے ہیں اور اس کو میمورائز کرتے ہیں تو وہ کس طرح سے میمورائز کرتے ہیں اور اس انفارمیشن کو پروسیس کرنے کے بعد وہ مختلف برانڈس اور پروڈکٹس کے بارے میں کس طرح کے امپریشنس بناتے ہیں and finally we started discussing attitudes attitudes کے ڈسکشن eh, کے دوران ہم نے ایٹیچیوڈس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ایٹیچیوڈس کس طرح سے بنتے ہیں اور ایٹیچیوڈس کو کس طرح سے چینج کیا جاتا ہے اور مارکیٹرس ایٹیچیوڈ چینج کی اسٹریٹجیز کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اپنی اسٹریٹجیز کے اندر اپنی اسٹریٹجیز کے اندر کہ وہ کس طرح سے پروڈکٹس کو پوزیشن کر سکیں لوگوں کے مائنڈس کے اندر students this was the end of chapter number five اور وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے ہم اپنے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ شاء اللہ نیا چیپٹر اسٹارٹ کریں گے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اپنا خیال رکھیے گا اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ